عمران بن حدیر نے عبداللہ بن شقیق اقیلی سے روایت کی انہوں نے کہا ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا نماز آپ خاموش رہے اس نے پھر کہا نماز آپ پھر چپ رہے اس نے پھر کہا نماز تو آپ کچھ دیر چپ رہے پھر فرمایا تیری ماں نہ ہو کیا تو ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سینتیس